حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا آپ نے انہیں عطا کیا انہوں نے نے پھر پھر مانگا آپ دیا حتیٰ کہ جب آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں وہ تم سے چھپا کر نہ رکھوں گا اور جو شخص سوال سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے محفوظ رکھے گا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنائے گا اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ اچھا اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی